پھر جب عیسا نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں ہماریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں